ام لهم شركاء فليأتوا بشركائهم ان كانوا صادقين کیا ان کے لیے اللہ کے شرکا ہیں اگر وہ سچے ہیں تو پھر اپنے شرکا کو سامنے لائیں